اپنی آنکھوں کو بند کر لیں بند کر لیں سر کو چکا لیں چکا لیں جو کچھ دنیا میں ہے ہے ہے دنیا دنیا میں میں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولئے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے سراوے زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سود مستی جذب شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا من پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نتن تیرا نمن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے اپنا تو بن کر دے دلے نور کو پر نور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے فروزاں دل میں شمع تور کر دے یہ نور سے معمور کر دے روزہ دل میں شمع تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے مے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مہی وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا پر یاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو نہیں تان دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو نہیں تان دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو ہم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا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 کیا نہ کچھ کام آفرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری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 میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے یو بخشش کا ساما کیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے بخشش کا سامان کیے جا رہا ہوں بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں بھرم بے قراری کا کھلنے نہ پائے میں زخموں کو اپنے سیے جا رہا ہوں مجھے ساتیا اب نہیں کوئی پرواہ میں جامع محبت پیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں ملاقات ہو جائے گی روز محشر اسی آس پر میں جیے جا رہا ہوں ملاقات ہو جائے گی روز محشر اسی آس پر میں جیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں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 گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زم زم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام دم دم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساتھیا منتظم پہ لگایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خزرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا بار گاہے سید کونے میں آ کر رفی سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل دل تھا لٹائے ہیں تیری یاد جمیل ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ امبر و امبرود لٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان نیا زار نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ الذين الذين إذا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون ذكر الله وجلت قلوبهم حال کیا ہوگا بلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ایک نشا نشہ ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر سوئی قسمت کو جگائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر دل کی تسکین بڑھائے ہے تیرے نام کے ساتھ بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ سائیوں کی مناوا چارے لڑ میرے چکڑا لچھڑے تن کیڑا مل مل تھو صاف چھوڑا پتڑا کے دولام پری گا کوئی وسنا چل گیا تو ہنجو دہار پرواں کم پانی دے پر بھر پاوے مالی دا کم پانی دینا تے پر بر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل فل لانا لا وے یا لاوے عدل کریں تے کمب دے جاوڑ اچیاں شان والے عدل کریں تے کمب دے جاوڑ اچیاں شانا والے تے پدل کریں تے بخشے جان میں جیوی منہ کالے جی دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا اپنے عملہ دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے مالی دا کم پانی دینا تے بھر پاوے مالی دا کم پانی دینا تے پر بر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پل لانا او لاوے یا نہ لاوے بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو یہ زندگی ایک محلت ہے روٹے ہوئے رب کو منا لو اللہ کو اپنا بنا لو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ بنا لو اللہ سے دوری کیسی اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے دوری کیسی اب سب وردوں کو چھوڑو اللہ کو ورد بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ سے لو لگا لو

مرشد سبق پڑھا فقی مٹ مٹ کے مٹ جا اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا اس تو بھی مٹ جا فقی مٹ مٹ کے مٹ جا جے تو میں ہاں مٹیا اجے بھی نہیں مٹیا جے تو سمجھے میں ہاں مٹیا اجے بھی نہیں مٹیا رات بھی دیر تینوں اچر کر کر لٹیا چھٹ پہ گئی دھد تیرے دودھ تیرا ہے فٹیا اجے نیوے لئی در مرشد نے آ ٹھیک کرا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا اس بھی مٹ جا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا تو بن مسلک بیر دبوٹا لوکی چڑ چڑ دیوین جھوٹا تو بن مسلک بیر دبوٹا لوکی چڑ چڑ دھوٹا ٹروڑے مارن سوٹا تو دے پھل لٹا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی رات جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے لائی رات نو کتے جاگ جاگ کے پہرا دے بھائی تے شیخ سڑاویں راتی جاگن کتے تو ت را جاگیں شیر سڑا را جاگ کتے سکھا ٹکڑا کھا کے دن تو اتے در مالک بھول نہ چھوڑن بن بارے سو سو اتے اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی دے گئے کتے تے تو کتے رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی رات نو کتے جاگ جاگ کے پہرا دین دے بھائی اوہ ایک ٹکڑے بدلے جاگڑ تو لکھ نعمت کھائی اوہ ایک ٹکڑے بدلے جاگڑ تو لکھ نعمت کھائی کتے تیتھوں لے گئے باغی مو گرے باپا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا تم سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا موت قبل انت موت کر لے تو اے دھندا موت قبل انت موت کر لے تو اے دھندا مرن تو پہلے جو ہے مردہ ہو جاندہ او زندہ بندگی نال ہے بندہ ہوندہ دن بندگی ہے گندہ نفی اسبات درڑ کا لاکے نفس نو اے سمجھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا گند دبورا تندے اٹھتے چنگے کپڑے پا کے آکڑتے مغروریاں دے وچ بیٹھو مجلس لا کے جیکر گند او باہر آوے لوکی مارن جتیاں چا کے او بھولیوں کیوں اوقات تو اپنی جھوٹی ہے ہی واہ واہ پکیا مٹ مٹ کے مٹ جا او بھولیوں کیوں اوقات تو اپنی جھوٹی ہے ہی واہ واہ پکیا مٹ مٹ کے مٹ جا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا اس تو بھی مٹ جا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے دیکھ لے جلو تیرا جو بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گپت گو کرے دیکھ لے جلو تیرا جو اکبار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جست جو نہ کرے واللہ یدعو سلاح دار السلام واللہ یدعو علا دار السلام پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جست جو کرے عشق نبوی ہو جس کا سرمایا اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے عشق نبوی ہو جس کا سرمایا اتبا کیسے ہو بہو نہ کرے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے میں تیرے سامنے جھک رہا بخش دے ہم کو تو بخش دے ہم کو کرو اس نے نبی کی امت سے ہمیں پیدا کیا سبحان اللہ اللہ اللہ سب چمک اٹھے گلشن گلشن مہک اٹھے و سما سب چمک اٹھے سلے اللہ کے ترانوں سے ہر سو پرندے چہک اٹھے سلے اللہ کے ترانوں سے ہر سو پرندے چہک اٹھے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 بات میں سنا وا ایک ایسے مجبین دی جگ دے حسین کو ود کے حسین دی اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس با کمال باقمالی کو ملتی مثال نہیں کھچ دل ہر ادا نازنین دی کھچ دی دل ہر ادا نازنین دی جگ دے ہسینا کو تم مد کے حسین دی بات میں سناوا ایک ایسے ماں جبین دی جگ جخ کو کولو ود کے حسین دی آپ بھی سونا سیرت بھی سونی ہے آپ بھی یہ دی سیرت بھی سونی ہے ہر گل بات دی بڑی من موڑی ہے ہر گل بات دی بڑی من بڑی من بونی ہے شری گفتار اس ساد کل مین دی شی گفتار اس ساد کل مین دی جگ دے حسینا کولو ود کے حسین دی بات میں سنا ایک ایسے ماجبین دی جگ دے ہسین کولو ود کے حسین دی اون جنا تکیا اسے دیو کے رہ گئے اون جینا تکیا اسے دیو کے رہ گئے بھول گئی شایا کے قد مچ بہ گئے بھول گیا شایا کے قد مچ بہ گئے بھول گیا شایا کے قد مچ بہ گئے خوش خبری دی دیوی خوش خبری نانو الین دی جگ دے ہسینا لو بد کے حسین دی بات میں سناوا ایک ایسے ماں جبین دی جج دے حسینہ کولو ود کے حسین دی ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیا ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیا آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیا آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیا آقا دے دیوانے آنے جانا وار سٹیاں پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی جگ دے حسینہ کو لو ود کے حسین دی بات میں سناواں ایک ایسے ماجرین دی جگ دے حسینہ کو لو ود کے حسین دی کوئی نہ ہاتھ یارو جسے دس بات دا کوئی نہ ہاتھ یارو جسے دا ازر امیدوار جسے دی شفات دا ازر امیدوار جسے شفات دا ازر امیدوار جسے دی شفات دا شان اے نرالی رحمت للعالمین دی شان اے نرالی رحمت للعالمین دی جگ دسی ود کے حسین دی بات میں سنا ایک ایسے مجبین دی جگ دے حسینہ کو ود کے حسین دی بات میں سنا ایک ایسے دے جفیل دی جگ ود کے حسین دی یہ ساک سرو یہاں مینارا ہے از میں حسین احمد سے وفا ہنگام سے مینارا ہے رومی کی غزل راضی کبھی ہزار سجدے تڑپ رہے میری کے نیاز میں تو بچا بچا کے رکھ سے تیرا بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا اینا ہے بائنا جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ سا جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئین ساز میں نہ جہاں میں ملی جو ماں ملی تو نہ جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم میں خانہ خراب کو تیرے افو بندہ بند اس میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں نہ وہ عشق میں اس میں رہی نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ گز نبی میں تڑپ نوبل ہے نواز نبی میں تڑپ رہی نوبل ہے زلف مجاز میں میں جو سیب ہوا کبھی تو زمین سے آن لگی صدا میں جو سر بس ہوا زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گنماض میں کبھی ہے حقیقت من نظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے میری